بولا ندم ابو ہر سو بلا بشیر نیبا صلى الله تعالى عليه وعلى آله لال آل بھاجی واقعی وسلم وس مسل كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأهتم الحاكمين صدق الله مولانا العلي العظيم وقد بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا ابروی نوالا آل برت ہم لوگ باری کا لا على محمد وعلى آل موہن کما على ابروی نوالا آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ دنوں میں اسد اللہ و اسد ال سیدنا امیر حمزہ سید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کیا تھا خداوند کریم نے اپنے کلام اطاعت میں الفلامین سے لے کر ونناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خدا بند کریم نے عرش سے یاد فرمایا ہو اور پھر اللہ پاک دل شانہ نے ہر صورت میں ہر آیت میں ہر جملے میں ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرا ورنہ ہوں اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں رب العالمین کے برکات سے حاصل حاصل نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے بند کریم نے قرآن کریم میں کئی مجگے قسمیں کھائی آج آپ دیکھ لیں اگر آپ دو تین چار قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا جا یہاں سے میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے تجھے جلال آتا ہے تو رب العالمین کی چار قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ غصہ نہیں آتا حق و تقدس میں اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی تخلیق نہیں عجیب و غریب آنسر رکھے اس کا انداز نرالا اختیار کیا اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی اور نے فرمایا کہ او میرے بندے میں نے ہر چیز کو کل کے ساتھ بنایا فرمایا جبریل ہو میکائیل ہو اسرافیل ہو حضرت اسرائیل ہو کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو کلام کاتبین ہو منکر نکیر ہو کوئی بھی ہو میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا آسمان زمین سدرت المنتہا عرش عظیم سمندر دریا پھول پتیاں کلیاں تمام چاند سورج ستارے فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کل کے ساتھ بلایا یعنی ہو گیا بس وہ ہو گیا اس لیے فرمایا ایگا کا گا امرن عیدا کا امرن فری ما یقین لگو کل فرق جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں سورت یا انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں کوئی چیز بنانی چاہتا ہوں میں انجینئروں کا محتاج نہیں میں مستریوں کا محتاج نہیں میں لیبر کا محتاج نہیں اخباب کا محتاج نہیں علل کا محتاج نہیں آلات کا محتاج نہیں مجھے کوئی چیز محتاجی نہیں میں کسی کے سامنے آجز نہیں میں کسی کے سامنے پریشان نہیں بلکہ میں تو خدا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک ہی اور لے کر تحت سرا تک ہی چاروں طرف میرا نظام چلتا ہے لگی ملکوں ملکوت کل وہی لئی تر ترجعون فرمایا پاک ذات ہے میری تمام نظام میرے قبضے قدرت میں ہے اور ہر شہر میں میری طرف لوٹ کے آ جانا ہوا ہے فرمایا میرے بندے چاند سورج ستارے کتنے خوبصورت ہیں اور میں نے کل کے ساتھ بنا لیے دریاؤں کا کتنا بڑا تمبوج ہے میں نے کل کے ساتھ بنا دیا سمندروں کی کھڑکھڑاہٹ کتنی بڑی شہ ہے میں نے کل کے ساتھ بنا لیے ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے میں نے کن کے ساتھ پیدا کر دیے وہ طرح طرح کے پھول ہیں یہ پتیاں یہ کلیاں یہ مہک یہ چمک یہ دھمک تمام کی تمام میں نے کن کے ساتھ بنا دی فرمایا اور میرے بندی جب تیری باری آئی لما خلق تو دیا گئی یا مجھے اپنی کبری آئی کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی لوہیت کی قسم مجھے اپنے شانی کبری آئی کی قسم میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے لبوں کی غور کر اپنی زبان پہ غور کر اپنی ناک کی غور کر اپنی آنکھوں پہ غور کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر اپنے پیروں کی طرف نظر چکا اپنی تمام سنون کی طرف نظر کو چکا اور دیکھ تو صحیح میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچوں میں ڈالا ہے وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور میرے بندے اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے اور اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور اگر تم مجھے ملنا چاہتا ہے اپنے ہر آزو کے اندر تلاش کر لے وہی ملوں گا اپنے آپ میں دیکھ اپنی ہر چائے میں دیکھ وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے کھانے میں دیکھ اپنے پینے میں دیکھ اپنے پہننے میں دیکھ اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ اپنے سانس لینے میں دیکھ اپنی زندگی میں دیکھ رات کو دیکھ دن کو دیکھ میں تجھے نظر آ جاؤں گا ہمارا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے اب تیری مرضی اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر میں نے تجھے بڑا شان دیا مرتبہ دیا عظیم سے عظیم مرتبہ کا فرمایا ساری کائنات تیرے لیے بنا فرمایا کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب کا سب نظام تیرے لیے پرور پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے تجھے یقین دلانے کے لیے تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائے سبحان اللہ قسم کھانے والی ذات پرور عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل کدا یقین نہ کرے جو کے نہ مر جائے بازے لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے صبح کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ پاک نے انجیر کی قسم کیوں کھائی مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے مسلم بل کے قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیر کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی بہرحال پروردگار عالم نے ابتدام صورت مکی ہے مکرمہ میں نازل ہوئی انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے بتلانے کے لیے سمجھانے کے لیے بڑا استاد انسان اللہ اللہ قرآن سمجھاؤ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ نہیں مانتا ڈنڈا لے کے چلو نا سامنے تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے مکہ مکرمہ سے انہیں مشرقوں نے انہیں ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا تیرہ برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی نہ قرآن سے یقین آیا نہ نبی پہ یقین آیا نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پہ یقین آیا کچھ توجہ ہی نہ دی بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اتحبہ کی گردن کٹی شہبہ کی گردن کٹی ولید بن مغیرہ کا سر کٹا ابو جہل کا سر کٹا امیہ بن خلب کے ٹکڑے ہوئے پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں ڈنڈا ہونا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں آج کون مان رہا ہے نوز باللہ جہاں زلزلہ آ جائے خدا کا قہر آ جائے گڑے پڑ جائے شہر غرق ہو جائے یہ نہیں جو وہاں آئے گا وہ روئے گا شہر کرنے کے لیے آ جائے گی باقی بچی دنیا بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے ہو کر روئے چلائے الہی یہاں بسنے والے مرد کہاں گئے جہاں رہنے والی عورتیں کہاں گئی یہاں رہنے والے بچے کہاں گئے ان کا ساد و سامان کہاں گیا ان کی کوٹیاں اور بنگلے کہاں گئے ان کی عمارات کہاں گئی ان کی دولت کہاں گئی بلکہ وہاں تماشا گاہ بنا لیتے ہیں شہر گاہ بنا لیتے ہیں خرچ کر کر کے آنا اور ان جزیروں کو جو غلط ہو گئے دیکھ کر بجائے عزت حاصل کرنے کے تماشا بناتے جگڑ سکتا تھا دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں گد پڑے ہیں وکیل پڑے ہیں دولت مند پڑے ہیں نواب پڑے ہیں بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں بڑی بڑی حقیمت اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہے رو کرتے تھے لوگ آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے کہاں جا رہیں گے قیامت میں جب بربادی آ جائے گی عقل اوکل والو عبرت پکڑو شرم کرو شرم کرو باغ آؤ سات يا أولي الأبصار عبرت پکڑو حیا کرو ڈوب کے مر جاؤ شرم کا دامن پکڑو شرم کو ہاتھ مارو ہاتھ ابیر ہو یا الب سو ہو کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے فرمایا وقت قسم ہے انجیر کی سبحان اللہ پروردگار عالم ہے زمین و آسمان کا مالک عرش عظیم کا مالک آپ کے ذرے ذرے کا مالک سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک درختوں کے پتے پتے کا مالک پھول کی ایک ایک کلی کا مالک وقتی ختم ہے انجین کی علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں ہوئے انجیر کی کیوں قسم کھائی انجیر کی کیوں قسم کھائی توجہ فرمائے علماء اکرام نے مفسرین سلیم رضی محمد اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار اقوال اور تفسیر لکھی ہیں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گفلی نہیں آم میں گفلی ہے آلو بخارے میں گفلی ہے خرمانی میں گچھلی ہے کھجور میں گچھلی ہے سہارے میں گچھلی ہے انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گچھلی نہیں اور زیادہ پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا جیسے مالتا سنترا جیسے کیلا بڑا زبردست چھلکا ہے موٹا موٹا چھلکا ہے کسی پھل کے اندر گھسلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے اللہ سبحان ہو تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا اپنے دل میں حسد اور سیرت کی گٹھلی نہ بال اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے تو کتنا ہی اللہ والا چولہا بن جائے تو ہی تصویر چلانے والا چولہا بن جائے تو کتنا ہی تحدد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے حسب کی گٹھلی ہے عداوت کی گٹھلی ہے کینے کی گٹھلی ہے مغل کی گٹھلی ہے اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے منافقت کا پردہ ہے منافقت کی چاروں پر چادر لپیٹ رکھی ہے سرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے جیسے گٹھلی بیکار ہے پیروں میں پھینک دی جاتی ہے ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں گوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں پھر میرے بندے تو بھی جانور میں پھینک کے قابل ہو جائے گا فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن اندر اور باہر ایک ہو جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو اور جو باہر ہو وہی اندر ہو مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں جو کسی کو چال دے اور فریب کرے ٹھگی مارے تو میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا جھوٹ بولنا سیاست بےمانی کرنا سیاست رشوت و سیاست کی اما حرام کھانا سور کھانا سیاست بات کرنا اور بات بات میں فریم دینا سیاست یہ تمہیں بتایا کس نے مغلیہ خاندان کی حکومت ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں بزرگ ہیں بہت بڑے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے کا گناگار اور آج کل کا نیک پھر بھی وہ گناگار اچھا چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے میں کہاں کھا کا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے بڑی تکلیف ہے وہ چھکائے کی کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا دریائے جمنا کا جو پل ہے سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے ان لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے تو ملا جیون سا فرمانے لگے کہ واقعی تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی ملا ملا سا فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بچانے کی کہنے لگے کہ اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پھول اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے وہ وہی رہنے دیں گے نہیں اٹھانے کے نظیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی تو آ کے کہنے لگے ملا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے لے جائے جا سکتے کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جا لے گیا کوئی کبھی گئے ہیں پل فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پولی تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا وہ زمانے کی بات ہے آج کل تو لوگ اصرو سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ بےمانی بدماشی جب لگے ہو رہے ہیں نا کروڑا پتی وہ کے لیے جس ہاتھ رکھتا پھرتا ہے مولانا نیند نہیں آتی رات کو نیند نہیں آتی گولیاں کھا لیا کر نیند آنے گی مولا پتی کو نیند نہیں آتی لکھا پتی کو نیند نہیں آتی کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا یا اللہ دولت میں لانت بھیجتا ہوں اور یہ پتی کے ستی کے میں کیا کروں گا بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو تیرا ڈر ہو میرا دل ہو تیرا ڈر ہو میں سر مارتا مارتا مارتا ہوں تو فرمایا بتی قسم انجیر کی فرمایا میرے بندہ انجیر کی طرح بنتا اندر اپنے گچلی پیدا نہ کر اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر بھی کام آتا ہے تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے لذیذ ہوتا ہے اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں کیا مطلب جان بھائی توجہ نقطے کی بات ہے قرآن کریم کی تفصیل لکھنے والوں نے علماء کرام نے رحیم رحم اللہ علیہ مزمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا کیوں جیسے انجیر تر کام آتا ہے تازہ کام آتا ہے اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے او میرے بندے تو بھی ایسا بندہ زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ مرنے کے بعد بھی کام آ اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا کسی چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے فرما میرے بندے انجیر کی طرح بن جا تازہ بھی کام آ موسم بہار میں بھی کام آ خشک بھی کام آ کیا مطلب ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا کرتا جا کرتا جا اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دی جا ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے سرائے بنا دے کنواں بنا دے نلکا لگا دے تو قبر میں ہے لوگ مسجد میں سبحان ربی کر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتا نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا کس نے وضو کیا کس نے قبلے کی طرف منہ کیا کس نے سر سجدے میں رکھا کس نے آج کی سبحان ربی اللہ انداز کے ساتھ کسی نے کہا فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف ہوں اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف ہوں ادھر میں سنتا جاتا ہوں دیکھتا جاتا ہوں ادھر کچھ بھی میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں فلم پڑھا جا قرآن کریم پڑھا جا وہ آگے پڑھائیں وہ آگے پڑھائیں وہ آگے پڑھائیں اللہ باپ تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی کو اللہ پاک ہے اتنی قبولیت عام عطا فرمائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہزار وہ خبروں میں ہے میرا دماغ بھی میرے کام آئے میری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے میرا دل بھی میرے دین کے کام آئے میرے آ ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے میرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے میری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے فرمایا سر سے لے کر پیروں تک کی تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا اور دوسری وجہ مفسرین رحم محمد اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی فرمایا زیتون کے درخت کا روغن نکالتا ہے تیل نکلتا ہے اس کا چراغ جلاؤ جیا جلاؤ سفید صاف شفاف چاندنا ہوتا ہے بالکل سفید رنگ کا چاندنا روشنی دیتا ہے زیتون کے تیل کا چراغ زیتون کا تیل جب جلتا ہے تو سفید چاندنا ہوتا ہے اور میرے بندے جب میرے اور میرے دین کے کام آنے والے بن جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا گلا اور اتنا صاف اور شفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا تیاگ سفید ہوتا ہے میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا فرمایا کے کام آنے والے بن جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا ضلع اور اتنا صاف اور شفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا چراغ سفید ہوتا ہے میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا فرمایا وہ تھوڑی سی نی مکوری سی فرمایا تور سینا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تور سینا کی قسم کیوں کھائی فرمایا وہ اس لیے وہ اس لیے کہ پورے سینا جو ہے پہاڑ کا دامن ہے اس پہاڑ کا دامن ہے جہاں پر سیدنا موسا علیہ السلاط السلام کو اللہ پاک نے اپنی ہم کلامی کا شرف ادا فرمایا اپنا جلوہ وہاں ظاہر فرمایا اس لیے عظمتوں کا مالک بن گیا اور دوسرے یہ ہے کہ جو توا دیسی جڑی بوٹی کسی ملک میں نہ ملتی ہو کہیں نہ ملتی ہو پورے سینا کے دامن میں مل جاتی ہے فرمایا میرے بندے تو جب انجیر کی طرح بن جائے گا جب تو زیتون کی طرح بن جائے گا تو تو پورے سینا کی طرح بن جا جو خصلت یہودی میں نہ ملے جو اچھی عادت مشرق میں نہ ملے جو اچھی عادت عیسائی میں نہ ملے جو اچھی عادت کافر میں نہ ملے جو فاسق و فاضلوں میں نہ ملے دولت مندوں میں نہ ملے حکمرانوں میں نہ ملے طرح طرح کی عظمتوں والے لوگوں میں نہ ملے اور میرے بندے جیسے پورے سینا کے دامن میں ہر جڑی بوٹی مل جاتی ہے تیرے اندر تمام صفات اچھی جو ہے وہ تیرے اندر پیدا ہو جانی چاہیے جیسے وہاں نایاب سے نایاب جڑیاں مل جاتی ہیں نایاب سے نایاب دوائیں مل جاتی ہیں تیرے اندر خصلتیں بھی نایاب سے نایاب ہونی چاہیے اچھی سے اچھی خصلت تیرے اندر ہونی چاہیے اور جب اچھی خصلتوں کا تو مالک بن جائے گا پھر جیسے پورے سینا پہ خدا بند کریم نے جلوہ عطا فرمایا پھر اللہ کی تجلی تیرے دل پہ پڑے گی پھر اللہ صاحب کی تجلیات تیرے دل پہ پڑے گی اور دل پھر اجاگر ہو جائے گا مجلہ ہو جائے گا صاف شفاف ہو جائے گا جلا عطا ہو جائے گی اور فرمایا جب تو انجیر کی طرح بن جائے جب زیتون کی طرح بن جائے جب پورے سینا کی طرح بن جائے بلا دل امین سبحان اللہ فرمایا آ میرے نبی مجھے تیرے شہر مکہ مکرمہ کی قسم میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم تیری کلیاں جس زمین پہ لگتی ہے اس زمین کی قسم زمین کے جس ٹکڑے پہ بلال کو مارا جاتا ہے مجھے اس ٹکڑے کی قسم جس چوک میں نبینا کا کھڑا کھڑی کر کے وہ پھیلا گیا اس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا اور میرے محبوب مجھے اس چوک کی گلیوں کی قسم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑی کر کے چیل کر ٹکڑی ایک ٹکڑے کر دیے گئے فرمایا مجھے مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم جس علاقے میں جس شوق میں جس میدان میں اگر رضی اللہ تعالیٰ تالا کے کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی مجھے اس میدان کی قسم بہادر بلا دل امین مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم میرے محبوب میرے دین کے لیے میری توحید کے لیے میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھوٹا گیا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چار قسمیں گواہ ہیں یہ چار چیزیں گواہ ہیں میں ان چار قسموں کو کھا کر کہتا ہوں فرمایا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق یہ بھی دو قسموں کے برابر ہے فرمایا البتہ تحقیق تاکہ مجھے اپنی آب رو کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم لقد خلقنا الانسان میں نے پیدا کیا انسان کو فی آسانی تقویم بہترین صورت میں سبحان اللہ اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں بعض صورتیں ایسی ایسی ہیں جو دیکھے وہ بھی قربان ہو جائے اللہ اکبر اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے کلرک جو ہے وہ ہندو ہے ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں فرمایا کیا مطلب مجھے کیا سمجھ آ رہی کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ کیوں کیا چیز تو جب کھڑکی سے آپ کے چہرے سے نظر پڑی میرے دماغ میں یہ بات آئی جو خدا کتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا ہاں میں ان اکابل کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کاکڑوں میں چلنے پڑے خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ نالی سن کروڑ علیہ نے ہزاروں کافروں کناروں کو کلمہ پڑا ایک نہر کے پل پہ بیٹھے کرار آیا آخر لگا مولی صاحب دا راہ کیڑا ہے دا راہ کیڑا ہے فرمایا دا راہ دسا یا توڑ دسا چرہور دا راہ دس لیوا یا توڑ دا راہ دس لیوا رارا کرنے لگا سائی کی مرضی ہو گئے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا جہنمیوں کو جنتی بنایا وہ جنت کا ٹھیکیدار بنے پھرتے مسلمانوں کو کافر بناتے ساری عمر گزر گئی فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے اپنا پتہ کرنا نہیں لوگوں کے فتوے لگانا اور ان ملاؤں کا مولوں کا بھی قصور نہیں فتووں بھی پیسے ملتے ہیں تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے نہیں نہیں ان شاء اللہ نہیں ان تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا فما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم البتہ تحقیق میں نے آدمی کو انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے آنکھیں دیکھو وہ نرالی ناک دیکھو وہ نرالا لب دیکھو وہ نرالے اور بھی دنیا میں ہزاروں قسم کی ترقی کی ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی جدید ترین دنیا کے ہاتھ اصلا جدید ترین مشنری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے ایک بال کو کوئی پیدا کر کے دکھائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانو نے چار قسمیں کھائیں اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا اس کی تخلیق کا کا سبب بتایا اس کا منصب بتایا اس کی عظمت اس کو جتلائی فرمایا لوگوں اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں مجھ میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں میری زبان پہ تیرا یقین نہیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ تیرا یقین یقین اور ایمان نہیں فرمایا سنتا ردت لاہو اصل پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اصل صافلین میں اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا بوزک کا نام بھی رات دن سنا یہ اصل صافلین کیا چیز ہے قرآن کریم نے فرمایا پرور دار عالم جلے شانو نے فرما دیا کہ اصل صافی معنی کیا ہے مطلب کیا ہے جہنم میں ایک وادی ہے دوزخ میں ایک وادی ہے چلیوں میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے صبح کا وقت تھا ایک کھڑکا سنائی دیا ایک آہٹ سنائی دی دھماکہ ہوا آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے ہاں اللہ سنا ہے فرمایا کیا کھڑکا ہے عرض کیا ہمیں نہیں پتا فرمایا ایک آدمی کو ستر سال گزر گئے اصل الصافلین کے گڑے میں جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے آج جا کے نیچے کی طے میں پڑا ہے وہ ہے سلو الصافلین اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں شرک کی لانت میں گرفتار ہے کی لانت میں پھر بھی گرفتار ہے فرمایا میں سنور عدد نہ ہوں اصل صافلین پھر میں بھی اس کے لیے اصل صافلین تیار کیے بیٹھا ہوں العالمین اس دردناک عذاب سے اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے فرمایا آمنو بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے کام اچھے کرتا جاتا ہے یہ بات بھی صحیح نہیں کہیں ملیں گے آپ کو اباس اچک کے تم کہو گے نا داری کیوں ملاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑتا ایسا اچھا، واہ واہ دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے ایمان تو دل میں ہے یقین تو دل میں ہے خدا کی خدائی میرے دل میں ہے تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھر میرے سالحات اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے ہیں الصالحات دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر میں فلا ہوں اجر غیر ممنون پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی امر میں ہوگا حسن میں ہوگا عالم برزخ میں ہوگا ان سراب سے گزر رہا ہے اس کی جزا گا اس کی رہی ہے وہ ختم ہوگی نہیں پھر فرما پمایو کلو دو فرما کتنا ہے وہ آدمی کتنا ظالم ہے وہ انسان باد بالدين اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا وہ وہ خدا ہے علیہ صلاح علیہ صلاح بھی آتا مل آتی نہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں زبردستوں کا زبردست ہوں حکومت میری ہے اقتدار میرا ہے منصب اعلیٰ میرا ہے تم سب کا خالق و مالک میں ہوں اس لیے پرور عالم میں ہوں ربوبیت میری ہے روحیت میری ہے القبر ردائی کبر میری چادر ہے تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا اب بھی بعد آ جا اپنی زندگی کا رخ بدل انقلاب لا اپنی طبیعت میں مزاج بدل حالات بدل اپنے طبیعت کو بدل اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو قبر میں پھر اس کے گرز مار مار کر بدل دیں اس بدلنے سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا اس جی لیے فرمایا علیہ اللہ بحکم الحاکمین ادھر آؤ بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ منافع کمانے ہو ادھر آؤ میں دوں گا جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج جو میں کسی کا محتاج نہیں تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ روز اتنا مانگتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا علیہ سلوار میں بادشاہوں کا بادشاہ سب سے بڑا خزانہ میرا مساط والا خزانہ میرا ادارا جولی تیری عطا میری جولی تیری ہو آتا میری ہو مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں پر کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے عمل سب سے بڑی شرط ہے دل میں یقین پیدا کرو اعمال سے اس کا اظہار کرو یہ صورت اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ لباس بناؤ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان سے سعادت نصیب فرمائے واخر الحمد للہ رب العالم